سلمہ بن القامہ نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بہتر